اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوہے محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے